حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے نے کہا ہم فالوزج کا نام سب سے پہلے اس وقت سنا جب جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر فرمایا آپ کی امت کو زمین میں فتوحات حاصل ہوگی اور انہیں دنیا کثرت سے حاصل ہوگی حتیٰ کہ وہ فالوزج کھائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالوزج کیا ہوتا ہے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ گھی اور شہد دونوں کو ملا دیں گے یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آواز سے رو دیے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار تین سو چالیس